الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاجَ فَوْزًا عَظِيمًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المسلم من سلم المسلمون من من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي لي صدري ويسر أمري عقدة لساني سنی قولي مولانا محمد کی موجانہ کلامینا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في کا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آفی كلامنا طلباء گرام سامعین نظام اور نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے کی نسبت سے جگہ فرمایا کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں قبر کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں نماز ہے روزہ ہے داڑھی ہے زکات ہے سکاط ہے خیرات ہے اور طے کر لیا ہے مسلمانوں نے کہ اسلام کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے آخرت سے ہے اسی لیے عام مسلمان عالم کے پاس مفتی کے پاس روزے کا مسئلہ پوچھنے جائے گا نماز کا مسئلہ پوچھنے جائے گا داڑھی کا مسئلہ پوچھنے جائے گا پردے کا مسئلہ پوچھنے جائے گا کاروبار کر رہا ہو وہ نہیں پوچھے گا وہ سمجھتا ہے کہ بزنس دنیا ہے اس مولوی کا دنیا سے لینا دینا کیا ہے کپڑا سلنا ہے اب وہ نہیں پوچھے گا اس لیے کہ کپڑا پہننے کا تعلق دنیا سے ہے پینٹ پہنو ٹی شرٹ پہنو آدھی کمیز پہنو جینس پینٹ پہنو اس سے مولوی کا لینا دینا کیا ہے مولوی مسواک کے بارے میں بتائے گا تصویر کے بارے میں بتائے گا امامی کی لمبائی بتائے گا پوچھتے مسلمانوں نے اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور سمجھتے ہیں ایک حصہ دنیا اس کے وہ مختار کل ہیں جو چاہے کریں صبح میں روٹی کھائے سوجی کھائے ہٹ کھائے پانی پیئے یہ دنیا ہے آج تک کوئی مولوی سے کوئی پوچھے گا دوپہر میں گوشت کھائیں مچھلی کھائیں مٹن کھائے بریانی کھائیں قربا کھائیں یہ دنیا ہے مولوی سے پوچھنے کی ضرورت کیا اور کچھ چیزوں کو اس نے شریعت سمجھ رکھا بس اسی کے تعلق سے دنیا بھر کے الفتا کا ریکارڈ موجود ہے دیوبند کے مظاہر کا لکھنؤ کا آپ کے شہر حیدرآباد کے اداروں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے آپ لوگ جو رجوع ہوتے ہیں یہی نماز ہے روزہ ہے لے دے کر روزے میں انجیکشن لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں خون دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے وہ بھی روزہ ہے اس لیے عام انجیکشن لے نہ لے خون لے نہ لے یا کسی کو دیں روزہ لگ گیا رمضان لگ گیا اور رمضان آخرت تو اس لیے پوچھتے ہیں سب سے پہلے ذہن بنا مجمع چھوٹا ضرور ہے سنجیدہ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ایک ایک فرد ایک ایک ہزار آدمی تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے اس زمانے کے بڑے خطرناک فتنوں میں یہ بھنونا فتنا خطرناک فتنا کہتے ہیں کہ جب مرض بڑھتا ہے بیماری بڑھتی ہے تو بیمار کو بیماری کا پتہ نہیں لگتا جنون اور پاگل پنا ابتدائی مرحلے میں ہو سمجھتا ہے میں دیوانہ ہوں پاگل ہوں کتے نے مجھے کاٹ لیا ہے لیکن جب وہ اپنی حد کو پہنچ جاتا ہے موت کے قریب چلا جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں دنیا کے لوگ پاگل ہیں یہ آخری حد ہے کہ بیمار اپنے کو بیمار نہ سمجھے اللہ کا اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر دیکھیے یہاں کون لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ قاسمی لگا ہے ندوی لگا ہے شاہ لگا ہے بیگ لگا ہے مرزا لگا ہے اہل سنت والجماعت ہیں تبلیغی ہیں اسلامی ہیں احمد رضا خان سے ہمیں کوئی پتا نہیں ایک عام بات کہہ رہے ہیں اس زمانے کا بڑا خطرناک اتنا اور وہ کتنا یہ ہے جماعت پرستی کا کتنا فرقہ پرستی کا کتنا میں دیوبند ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جنت کے دروازے دیوبند میں کھلے میری کا ماننے والا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جنت کا دروازہ اجمیر میں کھلا ہوا ہے اجمیر میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الجنہ کہا جاتا ہے عرس کے موقع پر کھلتا ہے انہوں نے کھلن کھلا اس کو ڈکلیئر کر دیا اور میں دل دل میں یہ سمجھتا ہوں وہ بدتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جنت کا دروازہ ملنا ہو دیوبند میں ملے گا باب القاسم ملے گا باب المیراج ملے گا بدنی گیٹ ملے گا اور جو کس جماعت میں ہے وہ سمجھتا ہے یہ جماعت منزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ جماعت ہے اور یہی جنت کو جانے والا راستہ ہے کلام پاک کی ساری آیتیں اٹھا کر اس پر وہ فکر کرتا ہے کن تم خیر امتی اخریجت الناس یہ کلام پاک کی آیت ہے بریلوی اپنے لیے فکر کرتا ہے دیوبندی اپنے لیے فکر کرتا ہے نظام الدین والا اپنے لیے فکر کرتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کن تم خیر امتی نہ نظام الدین تھا نہ دیوبند تھا نہ بریلی تھی تب کون تھے جماعت پرستی سے اٹھیے اوپر دنیا میں ہے مسلمان گاڑی چلنی ہے کسی نہ کسی ہائی وے پر کسی نہ کسی سڑک پر کسی نہ کسی روڈ پر گاڑی چلے گی گاڑی ہوائی جہاز نہیں جو ہوا میں اڑے گی سوچئے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر گاڑی کو چلنا ہے گاڑی کو سڑک کی ضرورت ہے لیکن ہائی وے نمبر نائن پکڑ کر میں یہ سمجھوں سبیلی ادو اللہ کن تم خیر امتی اسی بارے میں نازل ہوئی قیامت تک وہ منزل تک نہیں پہنچے گا آگے جانا پڑے گا اسٹیٹ ہائی وے میں جانا پڑے گا کچی سڑک پر جانا پڑے گا منزل تک جانے کے لیے جو راستہ ہمارے بڑوں نے طے کیا اس راستے سے اس کو گزرنا پڑے گا اسی روڈ کو لے کر بیٹھ جاؤں میں قیامت تک مجھے بنگلور نہیں ملے گا کرناٹک نہیں ملے گا مجھے دان جانا پڑے گا بائیں جانا پڑے گا کچی سڑک پر سے گزرنا پڑے گا پانی پر سے گزرنا پڑے گا تو یہ جو راستے ہیں highway number one two three four five یہ شناخت ہیں یہ منزل نہیں ہے یہ جتنی پارٹیاں اور جتنی جماعتیں ہیں یہ شناخت ہیں یہ منزل نہیں ہے منزل اللہ کی رضا ہے منزل جنت ہے منزل جناب محمد الرسول اللہ اللہ وسلم کی اور آپ کا طریقہ ہے میرا نام مثال کے طور پر کوئی نام میں کیا رکھا ہے کوئی بڑائی کی بات نہیں سید انزر شاہ ہے اب اس میں اصل جو نام ہے انزر سید خاندان میں کسی نے لگا دیا نہ سند مجھے معلوم نہ میرے باپ کو معلوم مجھے معلوم نہیں سید اس کو کہتے ہیں جو آلے رسول ہو میرے پاس ڈگری نہیں شاہ کسی وقت یہ خاندان کسی بادشاہ کا قادم رہا تھا وہ کون سے زمانے میں تھا وہ کون سا بادشاہ تھا نہ مجھے معلوم نہ میرے باپ کو معلوم انزل اس کا سبب مجھے معلوم اس کی تاریخ مجھے معلوم اس کے رکھنے والے مجھے معلوم اب میں انزر کو چھوڑ کر سید کو پکڑ کر لٹک جاؤں اے تو نے کہا کہ میں سید نہیں تو نے کہا شاہ نہیں یہ بیکار کا جھگڑا ہے اس لیے کہ سید اور شاہ دنیا کے اندر جو لاکھوں انظر ہیں یہ سید اور شاہ اس کی آئیڈینٹیفائی انظر خان نہیں محمد انظر نہیں انظر بیگ نہیں سید انظر شاہ یہ آئیڈینٹیفائی ہے یہ شناخت ہے اصل کے نام ہے وہ انظر ہے تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت محدثوں کی جماعت مفسروں کی جماعت خانخواہوں کا راستہ یہ تمام راستے اللہ تک جانے والے ہیں ضرورت پڑے گی خانخواہ کا تعاون کرنا پڑے گا ضرورت پڑے گی مدارس کا تعاون کرنا پڑے گا ضرورت پڑے گی مساجد کا تعاون کرنا پڑے گا نہیں میں پانی دیوبند کچھ دیوبند ہی کو دیتا ہوں اگر مسجد والے پوچھے نہیں دیتا ہوں تو مطلب یہ کہ میں دیوبند پرست ہوا خدا پرست نہیں ہوا مجھے منزل کی تلاش نہیں میں سید کے جھگڑے میں شاہ کے جھگڑے میں پڑا ہوا ہوں دیکھو کسی جماعت کو کسی تحریک کو میں ڈاؤن نہیں کر رہا ہوں کسی فرقے کے بارے میں فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا غلط فلکنا تم ان کرنا تم چھوڑو گا وہ قبا دیتا آر کو کسی کو سید بنایا کسی کو بیگ بنایا کسی کو شاہ بنایا کسی کو خان بنایا کسی کو پٹھان بنایا کلام پاک کا چھبیسواں بارہ سورہ حجرات کا دوسرا رکو یہ کسی کے تمہارے میرے باپ کا فرمان نہیں اللہ کا فرمان ہے اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے بنایا کہ لیتا عارف ہو تمہاری شناخت ہو سکے عبداللہ کون عبداللہ ارے عبداللہ خان بھائی عبداللہ حیدرآبادی عبداللہ کان کون بنگلوری عبداللہ کان کون ہندی عبداللہ یہ شناخت کے لیے ان عند اللہ اتقاکم تمہارے یہاں اللہ کے یہاں قابل قبول وہ ہے جس کے میں خدا کا خوف اللہ کا ڈر ہو یہ سب شناخت کی جو چیزیں ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا سما قبل مسلمین اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا قرآن کو پوچھو کہ بھائی قرآن ہماری جماعت کا نام ہنفی میں ہنفی ہوں دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی بریلی ہندی عربی اجمی وہ سمنا قبل مسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے قیامت کے دن اسی نام سے پکارے جاؤ گے تم مرو جماعتوں کے نام پر جھگڑوں جھگڑا کرو یہ جماعت نماز نہیں زندگی میں روزہ نہیں زندگی میں چہرے پر سنت نہیں عورت میں پردہ نہیں گھر کے اندر بے حیائی معاملات کے اندر جھوٹ اور جھگڑا کیا یہ فرقہ جنتی فرقہ یہ فرقہ یہ اس کے باپ پر وہی آئی تھی بتائیے وہی آئی تھی آپ کے پاس ہوا سنبھال تو مسلم اللہ نے تیرا اور میرا نام مسلمان رکھا ہے جھگڑے مت کرو امریکہ سے سبق حاصل کرو امریکہ جب چن چن کر مارتا ہے آپ کے حیدرآباد میں فساد ہوا ہم نے دیکھا خبروں میں دیکھا اخبار میں دیکھا مارنے والے نے کسی کو یہ نہیں پوچھا تو بریلی ہے کہ تو نے چلا لگایا یا اس کیا قوالی کیا یہ نہیں پوچھا دیکھا کہ یہ ٹوپی پہنا ہے مارو سر مسالے کو مارو مسلمان ہے مارو کلمہ پڑھتا ہے مارو نماز پڑھتا ہے مارو برقع پہنتی ہے عورت مارو دکان میں دیکھو مکی کی تصویر تنگی ہوئی ہے مدینے تئی مارا اس کو مسلک آج تک اس نے نہیں پوچھا مارنے والا ہمارا مسلک ہمارا فرقہ ہماری جماعت ہماری پارٹی پوچھ کر نہیں مار رہا ہے مسلمانوں تم پارٹیوں میں مرو گے لڑو گے تم جھگڑا کرو گے ایک بات کان کھول کر سن لو اگر کوئی فرقہ اگر کوئی جماعت ہمیں بہکانے کے لیے آئے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آئے میں ہے میں بھولا بھالا میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اکابرین نے جو نماز ہمیں سکھائی میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں ایک غیر ہنپی مجھے جھگ فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے میری نماز کو غلط ثابت کرنے کے لیے میرے پاس آیا کہا کہ بھائی مولانا صاحب کہاں سے تشریف لائے میں نے کہا بنگلور سے ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو یہ کون سے طریقے کی نماز تھی میری زبان سے بھول کر چوک کر نکل گیا ہنفی طریقے کی اب اس نے میرا گریبان پکڑ لیا مولانا صاحب آپ کو امر ہے نماز تو محمد ہی پڑھنی چاہیے یہ ہنفی مجھ کہاں سے پیدا ہو گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب نماز کو فرض کیا گیا تھا تو کیا غار سور میں تھے غار ہیرا میں تھے آپ جو کہہ رہے کہ ہنف نماز اب اس نے وسوسا ڈالا میرے پاس جواب نہیں تو میں کہوں بھیا میرے آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہے گا میں غیر مقلد آل حدیث فوراً آپ کہیے گا حنفیوں کے اور غیر مقلدوں کے جتنے مناظرے ہونے سے ہو چکے ہیں اب کسی نئے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے سنیے گا جواب ہنفیوں کے اہل حدیث کے تعلق سے جتنی کتابیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی تھی لکھنی چاہیے تھی لکھی جا چکی اب ایک لائن کی نہ تمہاری طرف سے ضرورت ہے نہ ہماری طرف سے ضرورت ہے اللہ کے لیے ہمیں معاف کرو ہمیں شکریہ کا اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا ہمیں موقع دو کہ ہم تو ان بے نمازیوں سے بہتر ہے کہ جو گلی کوچوں میں نماز کے وقت گھومتے رہتے ہیں کتے اور سوروں کی طرح ٹی وی دیکھتے ہیں دنیا داروں کی طرح اور دولت کی پوجا کرتے ہیں کارخانوں کے اندر بیٹھ کر بھیا میرے مجھے وسوسے میں نہ ڈالو جیسے بھی ہو ہمارے بزرگوں کو میں نے دیکھا پڑھتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں معاف کرنا میں بحث نہیں کر سکتا کوئی کرے آپ جماعت میں جاتے ہیں اور اس کو کیوں نہیں آتے کیا ولیوں کو نہیں مانتے آپ قبانی کو کیوں نہیں آتے حضرات یہ زمانہ حجت کرنے کا لڑائی کرنے کا جھگڑا کرنے کا نہیں کہیے صاحب مجھے وشواس کا مسئلہ پوچھو میں بتاؤں گا مجھے رجوع کے فرائض سے پوچھو میں بتاؤں گا مجھے پوچھو کہ غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں کے نہ کرنے سے غسل ادھورا رہتا ہے بھیا میرے معاف کرنا یہ سب ہمارے بڑوں کے مسائل ہیں مجھے غسل معلوم مجھے نماز معلوم مجھے روزہ معلوم بس قیامت کے دن میں جواب دوں گا میری جنت کو میں چلا جاؤں گا ان جھگڑوں میں پڑھنا چاہوں بہت بڑا المیہ بہت بڑی مصیبت اس امت کی یہ ہے ہر آدمی چاہے وہ جماعت حق کی ہو وہ باطل کی ہو اس جماعت کے بڑوں کو پکڑ کر لٹک رہا ہے اور جتنی آیتیں کلام پاک کی ہدایت کی جنت کی راہ راست کی غیر امت کی اس والا وہ فٹ کر رہا ہے یہ والا یہ فٹ کر رہا ہے اللہ کے لیے کام مت کرو یہ تو پٹری ہے یہ راستہ ہے لیکن جب راستہ مننا پڑے گا تو من آپ جو ہے راستے کو چھوڑنا پڑے گا میں تبلیغی آدمی اجتماع ہوتا ہے کھانے کا تقاضا میں کھانا دے رہا ہوں پنڈال کا تقاضا پنڈال دے رہا ہوں ہاؤس بنانے کا تقاضا دیوبن کا ایک سفیر آیا اور جھولی پھیلا کر کہا ارے لوگوں تم پختہ عمارتوں میں رہتے ہو مہمانہ نے رسول کچی عمارت میں رہتا ہے تم اپنی شادی بیاہ کے موقع پر عمدہ عمدہ اور قیمتی کھانے کھاتے ہو اور مہمان رسول سو کی روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر کھاتا ہے یہاں میرا امتحان میں جماعت پرس یا خدا پرس مجھے کہا گیا ہاؤس بنانے کے لیے تو میں نے ہاؤس بنا دیا میں مدرسے کا متولی چودھری مدرسے کی چھت ڈالنے کے لیے کہا گیا تو چھت ڈال دیا بیچارہ ہزاروں کلومیٹر سے دور آ کر یہاں مسجد کے سہن میں پیمن لگے کپڑے اس کی بیوی ڈیلیوری کی حالت میں رہتی ہے اس کے بچے بیمار رہتے ہیں نکلتے وقت اس کی بیوی محتمین کے قدم پر پڑ کر روتی ہے کیا جی ساری زندگی تم جاتے رہے میرے بچے کی ڈلیوری کا وقت ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک تمہاری جھپک مل جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے تو محتمین کہتا ہے نکل مجھے مہمانہ نے رسول کی مجھے مدرسے کے بچوں کی فکر ہے قال اللہ قال رسول پڑھنے پڑھانے والوں کی فکر ہے میں تیرے پیچھے اور تیرے کوک سے ایک پیدا ہونے والے بچے کے پیچھے پڑ جاؤں گا ان مہمان نے رسول کے کمبل اور کھانے پینے کا نظم کون کرے گا اب میں یہاں پر کہوں اور رو رو کر کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کچھ دے دو نہ صاحب میں مدرسے کا چودھری مسجد کا متولی مائک کی ضرورت ہے مائک دوں گا گھڑی کی ضرورت ہے گھڑی دوں گا پنکھے کی ضرورت ہے پنکھا دوں گا میں جماعت کا آدمی ہاؤس بنانا ہے ہاؤس بناؤں گا پنڈال ڈالنا ہے پنڈال دوں گا تجھے ایک کوڑی نہیں دوں گا بلکہ میری مسجد میں تجھے سونے کی بھی اجازت نہیں یہ خدا پرستی ہے یہ جماعت پرستی ہے کیوں دین نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کر رہے یہ میرا مزاج مجھے مارو جوتا لے کر یہ میری غلطی خدا مدرسے سے مل رہا ہے خدا خانخواہ سے مل رہا ہے خدا علماء سے مل رہا ہے خدا ممبر سے مل رہا ہے خدا محراب سے مل رہا ہے خدا بدر سے مل رہا ہے ہنین سے مل رہا ہے تبو سے مل رہا ہے کبھی تذکرے آئے ہمارے پاس جو لوگ ہمارے لیے مرتے ہیں مٹتے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا فلسطین کے اندر جوتا سمیت یہودی کتے بیت المقدیس کو اپنے گندے خون سے ناپاک کر رہے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے وہ کیوں مر رہے ہیں بیت المقدیس ان کی پراپرٹی یہ کیوں مر رہے ہیں فلسطین کی جیل کے اندر ہماری ماں اور بہنیں امت کی بیٹیاں کون فکر کرے گا ہماری لائن کا آدمیوں میں مدرسے کا آدمی دنیا کے کسی کونے میں کسی مولی صاحب کو جیل میں ڈالا جائے گا ارے میرے فلاں مفتی صاحب کو تہاڑ جیل میں ڈال دیا گیا صاحب اس لیے کہ میں مدرسہ پرست دین پرست نہیں افغانستان بھاڑ میں جائے عراق بھاڑ میں جائے ہم دعا کیا اللہ کے لیے بتاؤ تم مجھے بلاؤ مت بلاؤ نہ تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں نہ مجھے خواہش سے کچھ کہنے کی بہت تھکا ہوا ہوں بہت ستایا ہوا ہوں بہت ظلم سہا ہوا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے دو ٹکڑوں پر نہیں پک رہا ہوں میں مغرب میں آپ نماز پڑھے مغرب سے پہلے آپ نے دعا کی کیا کی اللہ میری بیوی کو صحت دے الحمدللہ اچھا کیا اللہ سے مانگنا چاہیے اولاد کے لیے مانگا اچھا کیا مرے ہوئے باپ کے لیے مانگا الحمدللہ اچھا کیا استاد کے لیے مانگا اچھا کیا ایک دوست تھا جو ایکسیڈنٹ میں آپ کے پرانا دوست تھا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا یاد آ گیا یا اللہ عبد الغفار کا ایکسیڈنٹ میں حادثے میں اچھا کیا بس یہاں پر ہماری دعا دا اینڈ بارڈر ختم اس کے اوپر ہمارے مشائق کی کیا قربانیاں ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہمارے دائیوں کی کیا قربانیاں ہمارے مبلغوں کی کیا قربانیاں ہمارے مجاہدوں کی کیا قربانیاں نہیں صاحب وہ جانا کشمیر میں کوئی مرتا ہے وہ اپنے لیے مرتا ہے نا اکیس سال کا نوجوان سترہ سال کی قوم کی بیٹی فلسطین کے اندر ان یہودی اور عیسائی کتوں کے درمیان فدائی حملہ کر کر اپنے آپ کو جسم کے پرت سے اڑا لیتی ہے کبھی تذکرے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے نا ہم سمجھتے ہیں ہماری مسجد کے اندر چھت نہیں یہ دین ہے ہماری محلے کی مسجد بیت المقدس کوئی تذکرہ نہیں بابری مسجد کوئی تذکرہ نہیں امت کے لیے راتوں میں رونے والے کون نیاز کرتا ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اگر راتوں کو نہ روتے میرے اللہ کی قسم تیرے اور میرے وقت لگانے سے آج جماعت کا کام نہیں چل رہا ہے یہ لکھ کر رکھ لے میں بھی لیا کار کتا اور بھی لیا کار یہ دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے یہ رات کو رونے والے تھے رات کے رونے کے آنسو سے خون کے خطروں سے انہوں نے اس چمن کو سینچا ہے اللہ ان کے آنسو اور خون کے خطروں کی لاش سے اس کام کو آخرت تک چلا رہا ہے مجھے دیکھتا آپ کو دیکھتا یہ چند قدم چند گلیوں میں آگے نہیں بڑھتا یہ کام شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ تحجد کے وقت مسلح بھیگ جاتا تھا رومال تر ہو جاتا تھا کیا کمی تھی امت کے لیے روتے تھے امت کے لیے تڑپتے تھے نبی کی وراثت ان کے سینوں میں جو منتقل ہوئی وہ صرف قال قال اللہ رسول بخاری ترویزی میں ہی نبی کے سینے کا درد ان کے سینوں کے اندر آ گیا تھا ایک کافر کا جنازہ گیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھاڑے مار کر رونے لگے کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کوئی عزیز کوئی رشتے دار کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہوا دینا دینا ہوا ارے یار کیا بات کرتے ہو قیامت کے دن اگر الیاس کا دامن تھام لے اور یہ کہے کہ محمد کا کلیمہ تک نہیں پہنچایا تو الیاس خدا کو کیا جواب دے گا یہ کہاں ہے فکر دادا اٹھ کر آتا ہے نماز کو وہ تیری سوئی ہوئی رہتی ہے بالغا نانا اٹھ کر آتا ہے نوازا سویا ہوا رہتا ہے گلی کا کتا جگ جاتا ہے گلی کا سور جگ جاتا ہے اور یہ اپنی نماز پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے جنت کو پتا کر لیا یہ امت اپنی نماز پڑھنے کے لیے اپنا روزہ رکھنے کے لیے نہیں آئی یہ لکھ کر رکھ لو پہلے اس بات کو سمجھو تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے یہ جو اللہ کا کعبہ ہے اس کعبے کے مقابلے میں ساتویں آسمان میں ایک کعبہ ہے ایک مرتبہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرنے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا طواف کرنے کا نورانی مخلوق لا یاسون اللہ ما امرہم پلو نما مرون وہ چاہ کر گنا نہیں کر سکتے کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے ان کے دل میں زنا کا خیال نہیں آتا خدا کی نافرمانی کا خیال یہ کم ہے مخلوق اللہ کی عبادت کے لیے جو اللہ نے ہم سے گندوں کو پیدا کیا مقصد زندگی کو سمجھو اصل ہماری زندگی کا مقصد دوسروں کے بارے میں فکر کرنا ہے خود جنت کو جائیں اور اپنے ساتھ ایک بڑی امت کو ایک بڑی قوم کو لے کر جائے اپنی نماز اپنا روزہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام و سلام تک اس سے پہلے پیغمبروں کی امتوں تک یہ آقا کی امت کن تم خیر امتی اخری للناس تم بہترین امت ہو اخریجت للناس یہ عربی کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ تمہیں اپنے لیے نہیں تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی ماں بہن کے آبرو لٹتی ہو تو سو جائے تو تحجد پڑے تو تجوی کے دانے ڈھک لے جوتیاں پڑیں گی جوتیاں پڑیں گی فکر کر اخریجت کی تو روٹی بانٹنے کے لیے آیا ہے روٹی کی بھی مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے تو تو سخی بن کر آیا تو داتا بن کر آیا تو معلم بن کر آیا تو بھکاری بن کر نہیں آیا خیر امت سب کی فکریں نماز نماز میں نے کہا اللہ کو ایسے کروڑوں سجدے فرشتے کرتے ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت اللہ بھکا ہے اس لیے جڑتے ہیں کہ محلے میں جب جڑیں گے اب روزانہ مولانا شیروانی پہن کر آنے والے ایک دن شیروانی گئی اب دوسرے دن دیکھا تو سفید جبا عرب کا پہن کر آئے تیسرے دن وہ گیا چوتھے دن پیون لگا جبا پہن کر آئے اب نماز کو اس لیے رکھا گیا کہ محلے کی سطح پر دوسروں کی حالت کو معلوم کیا جا سکے ایک صحابی آئے جمعہ کے دن اور مسئلہ کیا ہے حدیث کا ایزا کامل خطیب المبری فلا سلا کا فلا کلاما خطیب جب ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے جمعہ میں کوئی نماز بھی نہیں کوئی بات چیت بھی نہیں وہ صحابی آئے آ کر بیٹھ گئے اصول تھا کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جب کوئی آئے تو بیٹھ جائے بعد میں جب وقفہ ملے تو وہ اپنی سنتوں کو پڑھے بھرے مجمے کے اندر آقا نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر سنت پڑھو علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیجیے آقا نے خود بنائے ہوئے دستور کو کیوں توڑا محدثین لکھتے ہیں کہ وہ صحابی بالکل غریب اور نادار اور مفلس تھے پیمن لگے کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے ان کو بھرے مجمے کے اندر ان کو کھڑا کر نماز اس لیے پڑھوایا تاکہ دوسرے صحابہ دیکھ کر ان کی مدد کر سکے نماز اس لیے نہیں پیشانی سیاہ کر کر چلے جائے رونے والا روتا رہے کڈنی فیلر آ کر یہاں اعلان کرتا ہے کہ میری کڈنی چلی گئی میری بیگم ہاسپٹل میں ہے چندہ گنا گیا تو پچہتر روپے نکلا ماشاء اللہ یہ نماز ہے یہ مذاق ہے نماز اس لیے رکھی گئی محلے کی سطح پر قوم کی حالت کو معلوم کیا جائے جمعہ پہلے جو جمعہ ہوتا تھا جامعہ مسجد کس کو بولتے ہیں پورے گاؤں میں ایک مسجد ہوتی جہاں جمعہ ہوتا اور جہاں جمعہ ہوتا اس کو جامع مسجد کہتے پورے گاؤں کی خبر جامع مسجد میں لگے کون غریب ہے کون امیر ہے کون مفلس ہے کون نادار ہے عید پورے شہر پورے قصبات والے ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں کون غریب کون امیر کس کو ضرورت نماز اس لیے نہیں کہ ہم سجدہ کر کر کبھی کی ٹھونکے مارے نماز اس لیے ایک دوسرے کی حالت کو معلوم کر سکے محلے کی سطح پر پن وقتہ نماز جمعہ کی نماز پورے گاؤں کی نماز اور عید کی نماز پورے قصبے کی حالت معلوم کریں اور سال میں اللہ تبارک تعالیٰ حج بیت اللہ رکھا پوری دنیا کے لوگ آئے افریقہ تمہاری حالت کیا ہے فلسطین تمہاری حالت کیا ہے افغانستان تمہاری حالت کیا ہے عراق تمہاری حالت کیا ہے ہندوستان والوں تمہاری حالت کیا ہے کشمیر والوں تمہاری حالت کیا ہے یہ حالتیں معلوم کرنے کے لیے اللہ نے حج کو رکھا نہ حج اللہ کو مقصود ہے نہ نماز مقصود ہے ذکر کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق ہیں درون پڑھنے والے کروڑوں ہیں اللہ نے یہ نظام اس لیے چلایا تاکہ انسان انسان کی حاجت کو پورا کرے اس کے دل میں انسانیت ہو درد ہو ہمدردی ہو خیر قاری ہو یہ خیر خیل کے بغیر رکھے سجدے اللہ کو مقبول نہیں ہے دیکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں میں اب تک یا آپ بھی آپ کو شامل کر کر میں پورا ٹوٹل ملا کر بولتا ہوں نماز چھوڑنے کا گناہ اتنا خطرناک نہیں ہے ہے گنا جو ہے وہ ہے قبر کے اندر اجدا مسلط ہوگا بے برکتی آئے گی چہرہ کالا ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی سب کچھ ہے کتے کی موت مرے گا مان لیا زکات نہ دینے والے کے بارے میں حج نہ کرنے والے کے بارے میں تلاوت نہ کرنے والے کے بارے میں ماں کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں باپ کی جتنی نافرمانیاں کام کرو one two three four five ایک دو تین چار پانچ چھ لکھو زنا اس کا آداب یہ نماز چھوڑنا اس کا آداب یہ داڑھی مڈانا اس کا آداب یہ حیرت کریں گے آپ حیرت کریں گے یہ جو سود کو لیتے دیتے ہیں دیکھو میں ایک سو روپیہ آپ کو قرض دیا آپ لیے میرے پاس حضرت میری اماں بیمار ہے حضرت اللہ رسول کا واسطہ یہ انگوٹی رکھ لیو یہ موبائل رکھ لیو ایک سو روپئے مجھے قرض دوا کے واسطے اب میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا میں نے کہا کہ جب تم لوٹاؤ گے تو ایک سو بیس دو گے حضرت ایک سو بیس کیا ایک سو ستر لے لینا اب میری ضرورت پوری کرو پورے گنا جو تم سوچ سکتے ہو جو علماء سے سن چکے ہو جو کتابوں میں پڑھ چکے ہو دو خانے بناؤ یہ اور بی یہ میں گنا لکھو اور بی میں اس کی سزائیں لکھو حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی لے لو کیا ہے شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اسے معاف ہی نہیں کرتا کتنا ہی نا لیکن سود کے بارے میں آتا ہے کہ سود ایک ٹاپی ایک برفی یا ایک سمجھو یہ رومال ہے یہ سود ہے اس کا نام اس کے ستر پیس کرو ستر ٹکڑے کرو ستر ٹکڑے کرنے کے بعد چھوٹا اتنا ٹکڑا بالکل اور اس ٹکڑے کا اس پورے رومال کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں بھائی اتنا بڑا رومال کا اور اتنا چھوٹا تازہ کیا حدیث ہے حدیث کیا ہے سود کا کم سے کم ستر حصوں میں ڈویٹ کرو تقسیم کرو ناخن کے میل کے برابر یا چڑیا سمندر میں اپنی چونچ کو ڈالے تو اس کی چونچ پر سمندر کا جو پانی لگتا ہے تو سوت کا گنا یہ ہے کہ تمہاری ماں اگر زندی ہو اس کی چولی نکالو اس کا لنگا نکالو اسے مادر ذات برہنا کرو اور اس کے ساتھ وہ کام کرو جو سور اپنی سورنی کے ساتھ چھتیس مرتبہ کرتا ہے حدیث ہے اگر یہ حدیث نہ ہوتی میں میرا جوتا دیتا اور آپ ہاتھ ہوتا میرا سر ہوتا مار مار کر حضرت اتنی گندی بات کر رہے ہیں کہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے اس کا بلاکار کرنے کی بات کر رہے ہیں حدیث ہے وہ جماعت والا کرے ماں کا زانی وہ دیوبند کا فارغ کرے زانی ماں کا وہ ندوی کرے وہ قاسمی کرے وہ عربی کرے وہ اجمی کرے وہ سید کرے وہ پٹھان کرے کوئی ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو تو اس حدیث کو غلط بتا دے سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ تیس پر چھ مرتبہ وہ کام جو ایک کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرتا ہے ایک زانی اپنی رنڈی بلکہ زانی رنڈی کے ساتھ تو کرتا ہے تو وہ تو رنڈی ہے غیر ہے وہ تجوی بھی نہیں دی جا سکتی اتنا بدترین وبال دنیا کے کسی گنا پر ہے کیا مجھے بتائیے کفر پر بھی نہیں صبح میں کافر ہوا شام میں حضرت حضرت معاف کر حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا حضرت میں بھیڑ ہو گیا میں چمبار ہو گیا میں کافر ہو گیا اللہ مجھے مارنا اللہ مجھے زمین میں زندہ دفن کر دینا میں کلمہ پڑھتا ہوں اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو سمندر کے چھاپ کے برابر گنا لا ریت کے سراپ کے برابر گنا لا تیرا کلمہ پڑھنا مجھے پسندیدہ ہے تو پڑھ لو حضرت ویسی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا کلیجہ چبایا تھا ناک کو کان کو انگلیوں کو ہار بنا کر پہنا تھا آیا آخا کے پاس آخا کلیما پڑا دیجیے کا چل یہاں سے میری نام سے دور ہو جا آخا نے کہا کلیما پنڈا بھی ہے میری نگاہوں سے تو دور ہو جا تجھے دیکھ کر میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے آئے نازل ہوئی حضرت جبرائیل آئے کہا آئے آقا کیا کر رہے ہیں آپ بلائیے اس کو اب ڈیمانڈ میں آ گئے شان پتی میں آ گئے حضرت ریشی اللہ نے مجبور کر دیا کمشنر نے آپ کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے ہوم منسٹر کے فون مارا وزیر اعظم کو فون مارا وزیر اعظم نے کمشنر کو لکھاڑا اے مردود کیوں اس کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا اب آپ شان پتی میں آ گئے میرے ساتھ ہوم منسٹر ہے میرے ساتھ چیف منسٹر ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہے حضرت وشی شان پتی میں آ گئے اللہ میرے ساتھ ہے اب شرط لگانے لگے کیا دیکھو صاحب میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے حمزہ کا قاتل نہیں بولنا اب منا رہے ہیں آپ آپ اللہ کا حکم ہے نہیں صاحب نہیں بولیں گے آ جاؤ نا پیشی آ جاؤ نا ایمان قبول کر لو اچھا ٹھیک ہے کبھی مجھے کافر نہیں بولنا اچھا ویسی آ جاؤ نا پیارے آ جاؤ نا تمہارے دیر کرنے کی وجہ سے جبرائیل بار بار آ رہے ہیں اچھا ایک آدمی کو کٹتا ہے جلتا ہے تو اس کو مرہم لگایا جاتا ہے زخم صحیح ہو جاتا ہے خون کا نکلنا پیپ کا نکلنا بند لیکن زخم سوکھنے کے بعد ایک نشانی تو باقی رہتی ہے مجھے قیامت تک لوگ کہیں گے ویسی تو ایمان تو لے آیا مومن تو ہو گیا لیکن اس کا پرانا ریکارڈ خراب ہے پریشان ارے بھیا آ جانا میرے پریشان تھے نہیں نہیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا پرانے شریف کا انیسواں پارا سورج فرقان کا آخری رکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا اللہ سیاتی مسلات ویسی ایمان تو قبول کر لے نہ صرف یہ کہ تیرا ایمان قبول ہوگا نہ صرف یہ کہ مومن کہا جائے گا بلکہ ایمان لانے تک جتنا تو نے کفر کیا کفر کے بدلے تجھے نہیں کیا دی جائے کتنے گنا کیے دی جائے آقا جتنا روئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعے سے حضرت حلیمہ سادیہ اور بڑے بڑے خواجہ مطالب عبد المطلیم کی وفات پر بھی اتنا نہیں رویا لیکن اتنا خطرناک گنا ہونے کے باوجود بھی اس کی یہ سزا نہیں کہ ماں کا بلاکار کرے سمجھ رہے ایک بات بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے اتنا خطرناک گنا کہ نبی کے چچا کا کلیجا چپایا اور اس کے جسم کا ہار بنایا اور جسم کے پرخچے اڑائے لیکن پھر بھی نہیں کہا کہ تو ماں کے زنا زانی کی طرح ہے ماں کو بلاکار کرنے والے کی طرح بلکہ منایا گیا آجا بیٹے آجا پیارے آ جانا زبان قبول کر لے آ جانا اس کو مسکا مارا گیا لیکن جو مسلمان سود کو لیتا ہے سود کو دیتا ہے کہا گیا کہ تو اپنی ماں زندہ ہے تو ماں کے کپڑے نکال کر تیس پر چھ مرتبہ چھتیس مرتبہ تھرٹی سکس ٹائم تو وہ کتا کتی کی طرح کام کرتا ہے یہ کب زب زندہ ہو اور ماں مری بھی ہو رات کے بارہ بجے پوری آبادی سو گئی برسات پڑ رہی ہے کوئی گلی کوچوں کے اندر نہیں یہ اپنی کمبل سے نکلا چھاتا لیا ہاتھ میں کلاڑا لیا سیدھے قبرستان پہنچا اور پوچھا کسی سے میری ماں کی خبر کہا کلا نے کہا کہ تیسری لائن میں چوتھی خبر وہ گیا کلاڑی سے خبر کو کھودا ماں کے کفن کو پھاڑا اور پھر اس کے بعد چھتیس مرتبہ اس کا منہ کالا کیا سبب ہے کیا سبب ہے ورشی کے لیے راہ ہموار حضرت اکرم ابو جہل کے گھر میں پیدا ہوئے راہ ہموار ایمان قبول کرنے کے لیے یہ نمازی ہے یہ روزے دار ہے یہ حاجی ہے یہ متولی ہے یہ عالم ہے یہ قاسمی ہے یہ دائی ہے کہا کہ کمینے تو ماں کا زانی بھی تو ہے تو ماں کا زانی ہے کیا بات سمجھ میں آتی ہے بات یہ سمجھ میں آتی ہے اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام انسانیت کا مقام ہے اللہ کے یہاں سب سے گھٹیا مقام کسی انسان کی مجبوری کا ناجائز پیدا اٹھانا اللہ کے دل اللہ کو غصہ آیا کہ میری مخلوق کی تو نے ناجائز اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا بیچاری کی ماں کڑپ رہی ہے اس کے بچے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے دوا دارو کا مسئلہ ہے اور حرامی کمی میں حصول پر تو نے معاملہ کیا چل تیرا گنا اتنا بڑا کہ تو اپنی مری ہوئی ماں کے قبر کو کھود کر اس کے کفن کو پھاڑ کر تیس پر چھ مرتبہ تھرٹی سکس چھتیس مرتبہ تو نے گویا اس کا کیا یہ حدیث ہے نہیں نہیں کسی دارال دیومن کا فتوا یا بریلی شریف کا فتوا یا برکز نظام الدین کا حدیث ہے حدیث اس کے برکلاف اسے الٹا کرو داڑھی والے حاجی صاحب متولی صاحب دائی صاحب دیوبند کے مفتی سب کچھ اور کام کیا کہا کہ تو ماں کا بلاکار ماں کا زانی اس کے برقیلا حدیث ہے نہیں ہے ایک رنڈی تاریخ عورت جنگل میں جا رہی تھی ایک کتیا کو پیاسا دیکھا تڑپ رہا ہے کتا پیاس جیب لٹکائے یا اللہ جس کی زبان ہوتی ہے وہ پانی مانگ کر پی لیتا ہے یا اللہ بے زبان مخلوق ہے کس سے مانگے تو اس نے اپنے سر سے دوپٹے کو نکالا اوڑھنی کو نکالا اور پیر میں سات موزہ پہنا ہوا تھا اس موزے کو اس نے باندھا اور باندھ کر ایک کنویں میں اس کو ڈبویا اس میں تھوڑا پانی آیا اس نے کتے کے منہ میں نچوڑ کر وہ پانی ڈالا اللہ نے کہا میری مخلوق کے ساتھ تو نے رحم کا معاملہ کیا چل اس کے سب میں میں نے تجھے جنت مرمت فرما دی حرم میں امامت کرنے والے مسجد نبوی میں امامت کرنے والے دیوبند کی سند رکھنے والے دائی کی سند رکھنے والے مبلغ کی سند رکھنے والے مفتی کی سند رکھنے والے اور علامہ کی سند رکھنے والے متولی کی سند رکھنے والے محتب کی سند رکھنے والے ایک وقت ایک انسان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا کہا کہ تم ماں کا سانی اور جو زانیہ تھی ایک کتیا کو پانی پلایا کہا کہ تو جنتی ہے سوچو ہماری دعاؤں میں تذکرے نہیں یا لوگ جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں ہمارے ہم تو کتے خود اٹھتے نہیں تحجد کہاں پڑھتے ہیں ہم قیام اللیل کہاں کرتے ہیں فجر میں اٹھ گئے مچھر نے ستایا بیوی نے ستایا کم سے کم آخری درجے میں دعا نہیں کر سکتے تو یا اللہ عالم اسلام کے لیے ان مسلمانوں کی مدد پر با جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں فدائی حملہ کر رہے ہیں جو اپنی بیویوں کو بیوہ بنا رہے ہیں بچوں کو یتیم کر رہے ہیں رب تعلیمات ہماری ماں بہنوں کی آبرو کی فکر وہ کر رہے ہیں دعا نہیں کر سکتے یہ کیسی خود غرضی کی زندگی جماعتوں کو پکڑ کر تحریکوں کو پکڑ کر اسی میں جینا اسی میں مرنا قرآن میں ایک آیت ہے سورہ نام کے آخری رکو کی آیت اور جانور کو جب قربان کیا جاتا ہے وہ آیت پڑی جاتی ہے کیا ہے پل و مماتی رب العالمین اے اللہ میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی تیرے لیے اب یہاں کیا ہے اب میں ہوں میں کیا کہتا ہوں اے اللہ میرا جینا میرا مرنا دیوبند کے لیے میرا مال خرچ کرنا دیوبند کے لیے اس لیے کہ میں دیوبندی ہوں بعد میں مسلمان ہوں دیوبند کے کسی عالم کو ٹھیس پہنچی گالی دی گئی یہاں میرا کلیجہ کام جاتا ہے فلسطین کی بچی کھلنے سے پہلے مرجا جاتی ہے اس پر بمباری ہوتی ہے مجھے کوئی فکر نہیں اس لیے کہ میں دیوبندی کتا ہوں میں مسلمان نہیں ہوں لبنان میں بمباری کر کر آبادی کو ختم کر دیا جاتا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں کیوں صاحب تمہارے حیدرآباد کے اندر اردو نہیں سمجھی جائے تمہاری زبان تو اردو ہے ہندی ہے گانوں کے اندر نبی کی شان میں کتنی گستاخی آج کا اخبار میں یہاں صاحب کو دکھایا منصف آپ کے شہر کا اخبار امریکہ کے کارٹونسٹ کارٹون بنانے والے انہوں نے طے کیا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ پورے یورپی کنٹریز کے کارٹون بنانے والے نبی کی شان میں مذاق کر کر نبی کی گستاخی کا کارٹون بنائیں گے ایک بال ہمارا نہیں ہلا ہمارا کان پر ایک جو نہیں رہی اگر ہماری بیگم شادی میں جا رہی تھی بچہ مغرب کو کھیل کر آ جاتا ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے مر کر جانا آپ کو مر کر جانا مجھے بھی سوچو ذرا میری بیوی ہو ہمارا چھوٹا بچہ ہو سات سال کا آٹھ سال کا اثر کے بعد گلی ڈانڈا کھیلتا ہے لٹو کھیلتا ہے پتنگ اڑاتا ہے لیکن اس کو تاکیب ہے کہ مغرب کے وقت وہ آ جائے اذان تک وہ نہ کھیلے اذان ہو گئی آیا نہیں بچہ نماز ہو گئی آیا نہیں بچہ مسجد میں اندھیرا ہو گیا آیا نہیں بچہ میری بیوی پریشان ہوگی نہیں ہوگی مجھے فون لگائے گی میرا سوچا اب آہستہ سے مین گیٹ کے پاس آئی اس نے دروازے کو کھولا بے بے قرار ہو گئے بچے کے لیے اس نے دروازہ کھولا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی پہچان والا گیا وہ لطیف بھائی السلام علیکم معاف کرنا آج تک ہم نے آپ سے کلام نہیں کیا بچہ جو گیا اب تک نہیں آیا دیکھو اللہ کے واسطے اس گلی میں دیکھو کرتی نہیں کرتی ہوگا کچھ جرم ہے نہیں ہے غلطی ہے نہیں ہے یا معاف ہے وہ وہ بیچ گئی وہ آ گئی مجبوراً اب ایک آدمی جو پڑوس کا تھا وہاں سے گزر رہا تھا اس نے اس کو آنکھ لڑا دی یہ میری بیگم نکلی تھی مجبوری میں کہ بچہ گھر نہیں آیا ہے اب اس نے دیکھا کہ موقع اچھا کہ کبھی بھی پردے میں رہنے والی آج موقع ملا ہے ہو سکتا ہے کوئی ناجائز بات ہو اس نے آنکھ لڑا دی اتفاقت میں گیا میں دیکھ لیا میں مرد کا بچہ ہوں ایک لطفے سے پیدا ہوں تو مجھے غصہ آتا نہیں آتا میں لڑوں گا نہیں لڑوں گا لڑنا میرا ایمانی فریضہ حیا کا تقاضا شرم کا تقاضا میری بیوی کو کوئی آنکھ لڑائے میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کا مقابلہ کروں گا آج اخبار کے اندر یہ بات آئی کہ ہم دنیا کے سوا کروڑ اور کھربوں مسلمانوں کے سامنے ہم جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے کیا تذکرے آپ کے ہوٹلوں کے اندر ہوئے انفرادی ملاقات میں ہوئی اجتماعی ملاقات میں ہوئی یا فون میں اس کے تحت کیا لینا دینا ہاں ہمارے محلے کے امیر صاحب کو کسی نے کچھ کہا ہماری بیٹی کو کچھ کہا ہمارے استاد کو کچھ کہا ہمارے مکتب کیا جینا ہے صاحب سوچ کر اینالسس کرو اپنی زندگی کا قرآن کہتا ہے ان سلاتی و و محیا و مماتی اللہ رب میرا جینا مرنا اللہ کے لیے اب میرا جینا مرنا کس کے لیے مجھے جس کھوٹی سے باندھ دیا گیا گھوڑے کی آنکھ پر دو پٹے لگا دیے جاتے ہیں دائیں منی بائیں منی سامنے دیکھے مجھے پٹے لگا دیے ایک تبلیغ کا پٹا لگا دیا ایک دیوبند کا پٹا لگا دیا اس کے علاوہ دنیا ہی مجھے نظر نہیں آتی اور حدیث کیا کہتی ہے حدیث یہ کہتی ہے تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا خود نلڈے تک پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی روٹی کے لیے تڑپتا رہا یہ کیوں ہے حدیث یہ فکر دلانے کے لیے امت کی فکر قوم کی فکر جو قوم اپنے امام کو خوش نہ کر پائی اپنے معذم کو خوش کر نہ پائی اور اپنے اداروں کے مسجد اور مدرسوں کے خادموں کو وہ لبنان سوڈان جزائر فلسطین اور افغانستان کی فکر کرے گی کیا ہی تنخواہیں ہمارے علما اور موزین کے کیا ہے مقام ان کا کیا ہے درجہ ان کا آپ کے علاقے میں ایک سرکاری چپراسی کیا تنخواہ لیتا ہے اور آپ کے علاقے میں بلال کا نائب جب ساری دنیا سنا اور بدکاری کر کر سوتی ہے اور اٹھ کر غسل کر کر اصلا و خیر نے من نو پکار کر خدا کے عذاب کو ٹلاتا ہے اس کا درجہ کیا ہے آپ کے پاس میں نہیں کہتا آپ بتائیں آقا ہے مرتبہ حضرت بلال حفصیر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا بلانے کے بعد فرمایا کہ بلال آج تم ازان کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دینا اللہ کے نبی کا حکم تھا حضرت بلال کعبے کی چھت پر گئے اذان دی اقامت ہوئی نماز ہوئی صاحب کلام نے پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بلال جہاں پر اذان دینا تھا میزنا وہاں دیتے تھے آج آپ نے کعبے کی چھت پر چڑھنے کو منع کرتے تھے اور بلال کو چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا آنا نے فرمایا ہم نے اس لیے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو پتا چل جائے کہ بلال کے قدموں تلے کعبہ ہے اور کعبے سے افضل بلال ہے اس بلال کے نائب کا ہمارے پاس کیا مقام ہے اس تنجا خانے میں گئے پیشاب رکا ہوا مزن صاحب آئیے نظر لیا تھا آپ کو بلال کا نائب بیت الخلا صاف کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے باپ بھر رہا ہے پیشاب خطا ہو گیا پاخانہ نکل گیا وہ جو مرنے والی مٹنے والی ابو جان ابو جان ابو جان زمزم پی لو کلیما پڑھ لو یہ کر لو وہ کر لو جانا تھا باپ چلا گیا دیکھا آپ جینس پینٹ گندی ہے لنگی گندی ہے ناک پر کپڑا رکھا کہا کہ موزن صاحب کو بلاؤ وہ غسل بھی دیں گے اور پینٹ بھی صاف کریں ولیما ہوا چن چن کر دنیا کے کتوں کو بلایا گیا فور کار ہے تشریف لائیے امپورٹڈ کار ہے تشریف لائیے مرسیڈیز ہے تشریف لائیے آپ کی عورت رنڈیوں کے کپڑے پہنتی ہے تشریف لائیے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موسلا دار برسات بھی آنے والے نہیں آ سکے کھانا بچ گیا اب رشتہ داروں کو دیکھ کر بھیجا محلے والوں کو دیکھ پھر بھی بچ گیا ارے بھائی امام صاحب موزن صاحب کو نہیں بلاتے جب بدبو آنے لگی سڑان پیدا ہونے لگی عزت تو وہ تھی کہ سب سے پہلا روکا بلال کے نائب کو دے کر یہ کہتے کہ دن میں پانچ مرتبہ خدا رسول کا نام لینے والے حضرت میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کے صدقے میں میری بیٹی کا نکاح کامیاب ہو جائے یہ بات کیسی اور یہ بات کیسی کہ جب فریج میں رکھ رکھنے کے لائق نہیں ہوا لوگوں کو دینے کے لائق نہیں ہوا سلام بدبو پیدا ہو گئی موزن صاحب کو بلاؤ بے چارہ بھی تو گھر والا ہے غریب ہے آٹھنے کی وہ آپ نے پلاسٹک کا کور منگایا اور چماروں کی طرح ٹھوس ٹھوس کر بدبودار کھانا بلال کے نائب کو دے دیا یہ دین کے ساتھ کیا سلوک ہے آپ کا آپ کی شادی بیاہ کے اندر ویڈیو گرافی کرنے والا آتا ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے اور آپ کی شادی بیاہ کے اندر قاضی نکاح پڑھانے آتا ہے اسے کتنی عزت دی جاتی ہے تم دین کے ماننے والے ہو دنیا کے کتے ہو فلم میں کام کرنے والا کوئی ہجڑا اگر تمہاری شادی بیاہ کے اندر آ جائے سب ملنے جائیں گے بیگم صاحبہ یہ دیکھیے یہ دیکھیے خان صاحب آئے ہوئے ہیں یہ دلیپ کمار ہیں یہ سلمان خان ہیں ان کو ملیے ماں سے ملائے گا بیٹی سے ملائے گا اور خاضی ایک مرتبہ جھوٹے منہ سے کبھی پوچھا کہ حضرت آپ کا بچہ کھانا کھایا نہیں کھایا اگر آپ نہیں کھاتے نماز کا وقت ہو گیا حضرت میری سعادت میری خوش قسمتی میں توشا آپ کے گھر پہنچا دوں حضرت آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں ہے انسانیت کچھ بھی نہیں ہے صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ یہ کہہ کر کہ تم آقا کے غلام ہو زندگی میں کوئی نیکی کیے ہو چلو جنت تو ہو جائے گی یہ نماز یہ روزے یہ دین کا کام یہ ڈگریاں یہ داڑیاں مجھے نہیں لگتا میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا مجھے نہیں لگتا کہ ہم اللہ کو ان چیزوں سے دھوکہ دے سکتے ہیں اس لیے آج دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوٹلوں میں بدلاؤ آ گیا سڑکوں میں بدلاؤ آ گیا آج سے بیس سال پہلے جو فریج تھا آج نہیں ہے وہ مائکرو سسٹم جو تھا مائک کا آج نہیں ہے بدل گیا ہر چیز میں بدلاؤ ہوا گیا دین سمجھ نہیں سکتے کیا عقل کی کھڑکیاں کھولو دین کو سمجھنے کی فکر کرو اور یاد رکھو دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے ہی میں دنیا والے کچھ آج تک دیے بھی نہیں دے بھی نہیں سکتے یہ جو ٹوتھ برش ہے ہر کمپنی ایڈ کے اندر ایڈورٹیز کے اندر اشتہار کے اندر اپنا اپنا تعارف یہ جیمس کو مارتی ہے وہ فائٹ دکھاتی ہے یہ مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے یہ دانتوں میں چمک لاتی ہے سمجھ گئے مشرق سے لے کر مغرب تک شیوان سے لے کر جنوب تک یورپ سے لے کر برطانیہ تک سے لے کر تک سارے دنیا کے ٹوتھ پیسٹ ترازو کے پلڑے میں رکھو برش الیکٹرانک برش پیدا ہو گئے جانتے آپ اندر شیل ڈالا وہ خود بخود جو ہے وہ حرکت کرنے لگتے ہیں اسے بھی رکھو لیزر شواؤں کو رکھو اور میرے محبوب کے مسواک کے کاڑی کے ایک ٹکڑے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو میرے اللہ کی قسم یہ بھاری ہو جائے گا اور دنیا کے تمام چیزیں شکست کھا جائیں گی آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ حضرت بڑا ڈیلاک مار دیا آپ نے اب اگر ہندو ہوگا تو نیم کی کاڑی کو یہی بات کہے گا آپ مسلمان ہیں اس بات کے بارے میں ہاں ہمارے پاس دلیل ہے اس لیے کہ ساری دنیا کے ٹوتھ پیسٹ منہ تو صاف کر سکتے ہیں لیکن موت کے وقت کلمہ نہیں دے سکتے میرے محبوب کے مسواک کے کاڑی کا ٹکڑا موت کے وقت کلمہ دیتا یہ کہاں سے تم لاؤ گے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی مبنی ولا کنل ملافین عزت سر بلندی آ جاؤ اللہ و رسول جو اللہ کی مانے گا اللہ کے نبی کی مانے گا اسی کی کامیابی ہے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے اللہ ہمیں جماعت پرستی فرقہ پرستی شخصیت پرستی سے نکال کر خدا رسول پرستی اور دین پرستی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین با خدا علی نگر حضرات ہمارے بیانوں کی جو ہے سیڑھیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں بڑی مختصر ہیں وہ نظام آباد میں فروخت ہو گئی تھی کسی وجہ سے وہ کچھ باقی رہتی جاتے ہوئے آپ اگر حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں ایک سیڑھی کی قیمت پچاس روپے ہے اور اسی طریقے سے ہمارا جو جمعہ میں بیان آتا ہے ایک بجے سے لے کر دو بج کر بیس منٹ تک وہ بیان آن لائن آتا ہے اندر ہوم پیج کے وہ طریقہ لکھا ہوا ہے ان اسپیک ایک سافٹ ویئر ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ براہ راست جمعہ کے دن آپ کہیں گے ہم کیا کریں گے مسجد نہیں جائیں گے آپ مسجد آئیے نیٹ کھول کر گھر کی خواتین کو مجبور کیجیے کہ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر جمعہ کا بیان سنیں جمعہ کے دن آن لائن بر وقت حالت حاضرہ پر اگر بیان ہوتا ہے تو ہم جمعہ کی لذت جمعہ میں جا کر حاصل کرتے ہیں یہ بیچاری عورتیں اس دن بھی